ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے اللہم انی اسألک بی اسمک الطاہر الطیب المبارک الاحب الیک الذي اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت وَإِذَسْتُ از بِهِ فَرَّجْتَ اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس طیب برکت والے اور تجھے سب سے پیارے نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس کے وسیلے سے جب تجھ سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے اور جب تجھ سے اس کے وسیلے سے کچھ مانگا جائے تو عطا فرماتا ہے اور جب تجھ سے اس کے واسطے سے رحمت طلب کی جائے تو رحمت فرماتا ہے اور جب تجھ سے اس کے واسطے سے پریشانی دور کرنے کی درخواست کی جائے تو تو پریشانی دور کرتا اور مشکل کشائی فرماتا ہے بعد میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے جس کے واسطے سے جب اسے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے بھی سکھا دیجئے آپ نے فرمایا اے عائشہ وہ تیرے لیے مناسب نہیں انہوں نے کہا میں کچھ دیر ایک طرف بیٹھی رہی پھر میں اٹھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دے کر عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے سکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں وہ سکھاؤں تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اس کے وسیلے سے دنیا کی کوئی چیز مانگو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اٹھ کر وضو کیا پھر دو رکعت نماز پڑھی پھر میں نے کہا اللہم اللہ ادعوک اللہ وادعوک و وادعوک البر الرحیم و درو کل بر ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر و ترحمنی اے اللہ میں تجھے اللہ کہتی ہوں میں تجھے رحمان کے نام سے پکارتی ہوں میں تجھے بر الرحیم پکارتی ہوں میں تجھے تیرے تمام بہترین ناموں کا واسطہ دیتی ہوں جو نام مجھے معلوم ہے اور جو معلوم نہیں ان سب ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں کہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحمت فرما دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے اور فرمایا وہ انہی ناموں میں ہے جن کے وسیلے سے تو نے دعا کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انسٹھ